حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا تاک ڈھیلوں سے ہوتا ہے جمرات کی رمی تاک ہوتی ہے صفا مروہ کے درمیان سعی تاک ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف تاک ہوتا ہے اور تم میں سے جب کوئی استنجا کرے تو تاک ڈھیلوں سے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تینتالیس